موت کے سوا ہر مرض سے شفا کا نسخہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العارش لعظیم و وافیق میں اللہ تعالیٰ سے جو کہ عظیم ہیں اور عرش عظیم کے مالک ہیں سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے اور آپ کو عافیت عطا فرمائے فرمایا جو مریض کی عیادت کے وقت سات بار پڑے تو مریض کو اس مرض سے عافیت و شفا ملتی ہے